بسم اللہ الرحمن الرحیم حضرت شاہ صاحب اللہ علیہ طور پہ جب اللہ میں یہ بات بیان کر رہے ہیں کہ شریعت کے احکامات اس میں کوئی نہ کوئی حکمت ضرور ہوتی ہے اور ایسے نہیں ہے کہ محض اللہ نے کہہ دیا لہٰذا یہ کام کر لو اس میں کوئی حکمت نہ ہو اور اس میں انہوں نے کیا کیا حکمتیں ہوتی ہیں اس کے اصول کے مطابق ایک بات یہ کہی کہ کبھی کبھی وقت میں حکمت ہوتی ہے کہ وقت کون سا ہے پھر اس دوسرے اصول کو اپناتے ہیں اور کہتے ہیں کہ کبھی کبھی جگہ میں یہ موقع ہوتا ہے کہ اس موقع پہ یہ کام ہونا چاہیے یا نہیں ہونا چاہیے کبھی کبھی کہتے ہیں کسی عمل کو روکنے کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ شریعت میں تعلیم شریعت میں تبدیلی شریعت میں صحیح راستے سے ہٹنا کبھی یہ خوف ہوتا ہے کہ اس وجہ سے لوگ حکمت کے ساتھ بات کرتے ہیں جہاں تک پہلی چیز کا تعلق ہے کہ شریعت میں بار بار مواقع ہے وقت جاتا ہے کہ وقت کیا ہونا چاہیے اور کس وقت پہ کون سی چیز مناسب ہے انہوں نے بتایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے زہر سے پہلے چار سنتیں پڑھنے کی جو حکومت بیان کی تھی وہ یہ تھا کہ آپ نے فرمایا وقت لوگوں کے آہار اوپر لاکھ چاہتے ہیں اٹھتے ہیں تو میں چاہتا ہوں کہ پہلا عمل جو اللہ کے یہاں روزانہ میرا بچے ہو میری نماز ہو اللہ کی طرف عمل کے پوچھنے اور اوپر کی طرف جانے کا یہ مطلب نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ کسی جگہ کا کوئی ہے قید ہے کوئی بیٹھا ہوا ہے اللہ کے لیے ساری سمتیں برابر سب چیزیں برابر یہ عقیدے کی بات ہے کہ اللہ تعالیٰ ہر پر بیٹھا ہوا نہیں ہاں اللہ کو جتنی نہیں اسی لیے جن لوگوں کو عقیدے میں گمراہی کا سامنا کرنا پڑا وہ ایسے بھی تھے جنہوں نے کہا کہ اللہ اچھ سے ایک انگلی بھی نہ کم ہے نہ زیادہ ماں اللہ کا جملہ ہے اس لیے کہ اللہ کی ذات کو کسی زمانے میں اور کسی میں محدود نہیں کیا جا سکتا اللہ نے قرآن نے کہا ہے کہ وہی ادب سمان جو آسمان میں ہے اور جو زمین تو زمین میں بھی کوئی آسمان میں بھی کوئی اللہ ہے تو اللہ تعالیٰ کسی جگہ کے ساتھ متعین نہیں اس لیے بعض بے اختیار واز کرنے والے جو کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کو ملنے کے لیے صلی اللہ علیہ میں گئے اور یہ وہ تو اللہ سے ملنے کے یہ کیا معنی ہے کہ خدا بھی وہاں بیٹھا ہوا تھا جس سے وہ ملنے گئے اللہ تعالیٰ اتنا ہی قریب تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے میں رات کی رات میں جتنا وہ قریب تھا رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مچھلی کے پیر خدا کے لیے کوئی جگہ متعین نہیں ہے خدا کے لیے کوئی سمت متعین نہیں ہے کہ وہ دائیں ہیں بائیں ہیں اوپر ہے نیچے ہے بلکہ وہ اس قید سے آزاد ہے یہ سمتیں یہ زمانہ یہ جگہ یہ دایا بایاں یہ سب چیزیں اللہ نے پیدا کی ہیں یہ اللہ کی مخلوق ہے تو اللہ خود ہی اپنی مخلوق میں آپ کو سما جائے یہ کیسے ہو سکتا ہے تو عرق میں بولتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اوپر ہے عرق میں چونکہ اوپر کو عصمت کے معنی میں کیا جاتا ہے اس لیے آپ اوپر کو اٹھا ہیں اشارہ اوپر کو کرتے ہیں تو یہ عرف ہے زبان ہے اس لیے بولتے ہیں ورنہ اللہ حقیقت میں کسی سمت میں کسی جہت میں کسی سائز میں اللہ تعالیٰ بنا ہوا نہیں ہے اللہ تو پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز سب سے پہلے آسمان کی طرف جائے اور پھر اسی طرح اس سلسلے کی آخری مثال جو تھی انہوں نے وہ یہ تھی کہ اکبر صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی بتایا کہ بعض اوقات جو سبق ہوتا ہے شریعت اسے حکمت قرار دیتی ہے کہ یہ چیز کا سبب ہے مثلا یہ بتایا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ تم لوگ جمعرات ہے کہ اللہ کی یاد اس کی حکمت کیا ہے شیطان کو کیوں پتھر مارے جائیں وجہ یہ ہے کہ تم اللہ کو یاد کرو اللہ تعالیٰ کے دشمن سے اپنی نفرت کا اظہار ہوا کرتا ہے پھر اس کی آخری مثال انہوں نے دی انہوں نے کہا اب دیکھو بلی ہے اور کسی چیز میں اس نے منہ ڈال دیا تو شریعت نے اس کا کیا حکم دیا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک جملہ انہوں نے نقل کیا ہے کہ انا لیست بن جسن حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا وہ پھر مر جاتی اور بلی کے بارے میں کہ یہ بلی جو ہے یہ ناپاک جانور نہیں ہے انما ہی من التقوافین علیکم والتقوافات اور یہ بلی اور بلیاں جو ہیں اور بلے جو ہیں یہ تو دن رات ہمارے گھر میں آنے جانے والی چیز ہے تو یہاں پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتا دیا اس کی وجہ پہلی بات تو یہ ہو گئی کہ حدیث ہے حضرت کبشہ رضی اللہ عنہ کی اور یہ کبشہ جو ہیں رضی اللہ عنہ یہ صاحبزادی ہیں حضرت ابن مالک رضی اللہ کی اور کاب ابن مالک رضی اللہ عنہ مشہور صحابہ کرام رضی اللہ عنہ میں سے ہیں تو ان کے سسر آئے تحاوی میں مشتاق وغیرہ میں ہر جگہ یہ حدیث مل جائے گی تو انہوں نے وضو کرنے کے لیے بیٹھے اور یہ حدیث متعدد صحابہ کرام رضی اللہ عنہ سے واقعہ ایک کی طرح کا ہے تقریباً مثلا یہ بھی آیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ سے باہر ایک واقعی ہے کہان وہاں پر تشریف لے گئے اور آپ نے زینت رضی اللہ عنہ سے کہا کہ مجھے وضو کرا دو تو وہ وضو کے لیے پانی لے گیا ایک جگہ ایک اور صحابی رضی اللہ کے ذکر آیا ہے کہ وہ وضو کرنے لگے تو بلی آ گئی اس لیے کہ پالتو جانور تھا لوگوں کے گھروں میں آتا جاتا تھا کہ بلیاں بھوکی رہتی تھی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی وہی کیا اور یہ جب اپنے سسر کو رضی اللہ کا وضو کرانے لگی تو انہوں نے بھی ان کے سسل رضی اللہ نے بھی یہی کیا اور اللہ عنہ کی روایت میں آتا ہے کہ ایک اور صحابی اللہ عنہ بھی یہی کیا اور وہ یہ تھا کہ انہوں نے دیکھا بلی آ رہی ہے پانی پینا چاہتی ہے تو انہوں نے برتن کو ذرا سا اٹھا دیا تاکہ پانی پینے میں بلی کو آسانی بلی نے پانی پیا چلی اچھا گئی اور جو باقی پانی تھا اس سے وضو کر لیا تو یہ جو حضرت جس روایت کا حوالہ دے رہے ہیں شاہ رحمۃ اللہ علیہ اس لیے یاد ہے ایک کپشا رضی اللہ عنہ کہتی ہیں کہ میں نے بڑے تعجب سے اپنے سسر کو دیکھا کہ انہوں نے کیا کیا ہے تو انہوں نے کہا بیٹی بات یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ یہ ایسے ہی ہوا تھا اور آپ نے بجلی کے پیے ہوئے پانی سے وضو فرما لیا تھا اور آپ نے یہ کہا تھا کہ انافین علیکم تفوافات کہ یہ تو بلیاں یا بلیوں کا لفظ کہا تھا ابھی تفوافات یا کا لفظ کہا تھا بلیاں اور بلے جو ہیں وہ تمہارے یہاں آنے جانے والے ہیں گھروں جانور ہیں یہ یہ کسی چیز میں اگر وہ ڈالتے ہیں تو اس کے استعمال میں کوئی حرج نہیں یہ تو ہے حدیث اس میں جب فار نے بحث کی تو فہرا نے کہا کہ ایک تو یہ چیز ہے کہ رسول اللہ اللہ صلی علیہ نے یہ جو فرما دیا کہ بلیاں نجس نہیں ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ بلی ایسا جانور ہے جو پاک ہے اگر کسی انسان کے کپڑوں سے لگ گیا ہاتھ لگ گئے تو بلی پاک ہے نا نہیں ہوتی اسی طرح اگر وہ بلی کوئی جب تک اس کے منہ میں جیسے اسے چوہے کو کھایا تو اب وہ تو خون کا اثر ہے گوشت کا اثر ہے تو اس کے فوراً بعد وہ پانی میں منہ ڈال دے تو پھر تو اس پانی کو استعمال نہ کیا جائے اور ایک روایت میں آؤں یوسف رحمت اللہ نے فرمایا کہ بلی جب کھاتی ہے کسی چیز کو تو اس کے بعد وہ اپنی زبان سے اپنے منہ کی صفائی کر لیتی تو تم دیکھو اگر اس نے صفائی کر لی اپنے منہ کی تو پھر وہ مقروب ہی نہیں رہا حنفی کو کہا جس بات پہ فتوا دیتے ہیں ہم کہتے ہیں کہ بلی کا جھوٹا مقرور تنظیم ہے مقروع تنظیم کا مطلب یہ کہ تھوڑی بہت اس میں کراہٹ پیدا ہو جاتی ہے بعض ذرات اسے کرا تبڑی بھی کہتے ہیں یعنی دبل جی نہیں چاہتا کہ بلی نے جگہ سے پانی پی لیا اب آدمی کے پاس اگر اور پانی ہے تو یقیناً اس سے وضو کرنا چاہیے جو زیادہ بہتر چیز ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جواز کے لیے بتا دیا کہ اگر بلیاں پانی پی لیں تو کوئی رس نہیں اچھا اب اس کے ساتھ ثابت کیا کر رہے ہیں وہ کہتے ہیں کہ اگر فرض کر لو کہ تم سے پوچھتا ہے کہ بلی کے پیے ہوئے پانی سے وضو کرنا کیسا ہے اور تم کہتے ہو ٹھیک ہے تو اس کی وجہ کیا ہے تو اس کی کیا بات ہے تو پھر بات سے یہ بتائی جائے گی کہ چونکہ ان بلیوں سے عام طور پہ بچنا ممکن نہیں پالتو جانور ہوتے ہیں کوئی بچ اس کی دو مثالی شریعت میں اور مل جائیں گی جیسے یہ چھوٹے بچے ہوتے ہیں تو بچہ چھوٹا کسی پانی میں ہاتھ ڈال دے تو فقہ اسے بھی مقروع تنظیم لکھتے ہیں اتنی کہ بچے کے ہاتھوں کی پاکی ناپاکی کا کوئی علم نہیں ہوتا لیکن وہ کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے اگر اور پانی نہیں ہے تو اس کے استعمال میں کوئی حرج نہیں دوسری مثال اس کی یہ دیتے ہیں کہ جیسے راستے کا کیچڑ ہے اب جب تک کیچڑ میں یقینی طور پر گندگی نہیں ہے وہ کیچڑ پاک ہے کیونکہ ہر آدمی کو اگر فتوا دینے لگے کہ کیچڑ ناپاک ہے تو کون آدمی اپنے کپڑے پہ جا سکتا ہے بارشیں ہوتی ہیں ظاہر ہے ہر جگہ شہر نہیں ہے ہر جگہ بچنا ممکن بھی نہیں گاؤں ہوتے ہیں دیہات ہوتے ہیں اس زمانے میں بھی تھے اب بھی اچھے اچھے شہروں میں بھی جب بارش برستی ہے تو پانی گبلا ہو جاتا ہے اب جس چونکہ عام طور پہ بچنا ممکن نہیں ہوتا تو لوگوں کی آسانی کے لیے شریعت یہ حکم دے دیا کہ بلی پانی پی لے بچہ پانی میں ہاتھ ڈال دے راستے کا کیچڑ وغیرہ ہے تو اس سے زیادہ تردد نہیں کرنا چاہیے بس ٹھیک ہے اللہ تعالیٰ یہاں اس پہ معافی ہے اگر اور پانی نہیں ملتا تو تم اس پانی سے وضو بھی کر سکتے ہو کیا بھی جا سکتا ہے استعمال بھی کیا جا سکتا ہے اب شاہ صاحب رحمۃ اللہ اس کے بعد ایک اور حکمت کی بات کرتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ کبھی کبھی مقام دیکھنا پڑتا ہے کہ کس مقام کی بات ہے موقع کیا ہے اور اس اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکمت بیان کر دی کہ کس موقع پر شریعت کا کیا حکم ہے اس کی شاہ صاحب رحمت اللہ نے یہاں سے مثالیں شروع کی ہیں اور وہ مثالیں جو دیتے ہیں اس میں کافی مثالیں دی ہیں پانچ مثالیں حضرت نے دی اور وہ کہتے ہیں کہ کس موقع پہ کیا چیز ہونی چاہیے یہ ہے سمجھنے کی بات اور پھر کہتے ہیں کہ ان نل حکمت مفت مفصد کبھی کبھی یہ ہوتا ہے کہ دفو نک سے کسی چیز میں فساد ہوتا ہے اس کو ہٹانا شریعت کسی کام سے روک دیتی کیوں روکتی ہے آپ کہیں گے اس میں کیا حکمت ہے شریعت نے اسے کیوں منع کرا دیا منع کرنے کی وجہ یہ ہے کہ اس میں کوئی نہ کوئی نقصان پایا جاتا تھا جو عام آدمی کو پتا نہیں تھا انبیاء علیہ السلام نے محسوس کر دیا کہ اس میں یہ ہے نقصان اس لیے نبی علیہ السلام والسلام منع کر دیتا ہے کہ دیکھو یہ کام نہ کرنا اب عام آپ کی کو نہیں پتا ایسی ہے جس ڈاکٹر کو بھی منع کر دیتا ہے کہتا ہے کہ جی آپ یہ پھل نہ کھائیں اب وہ کہ جی کیوں نہ کھاؤں ڈاکٹر کہتا ہے آم ہاں، آپ کھا کیا کریں شوگر ہے لیکن ایسا آم جس میں جو کم درجے کی کا ہو یا ایسے پھل تعلیہ کریں جس میں کم بچے کی مٹھاس ہو سب کو کہتے ہیں جی آم تو ہو بھی ہے اور آم ہو بھی ہے جس میں زیادہ مٹھاس ہوتی ہے لیکن ڈاکٹر جانتا ہے کہ اس میں کیا حکمت ہے منع کرنے میں اور کس چیز کی اجازت دینے میں کیا حکمت ہے اسی طرح انجینئر ہے وہ جانتا ہے کہ کس طرح کتنے کتنا سریا پڑنا ہے کتنے سیمنٹ کے ساتھ اس کی ریشو بیٹھتی ہے تو یہ سب چیزیں انسان کو جو جانتے ہیں علم والے وہ منع کر دیتے ہیں اور کبھی کبھی بیان نہیں کرتے کہ اس کی حکمت کیا اب ہر آدمی جو چھت ڈالتا ہے اور انجینئر کہتا ہے کہ اتنا سچیا اس میں استعمال کر لو ہیں اچھا دوسری منزل آ گئی اب اتنا کر لو اب یہ پلر ہٹا دو تو ہر آدمی کیا اچھے اچھے پڑھے لکھے وہ کہتے ہیں کہ نیچے سے پانچ پلر گئے کے اوپر جا کے اس انجینئر نے تین کروا دی وہ جانتا ہے اس کی حکمت کے تین کیوں کروا دیے کیونکہ اس کے ذہن میں کوئی خاص ریشو ہے کوئی خاص نسبت تناسب ہے کہ کس نسبت سے سریا اور سیمنٹ بلڈنگ کو محفوظ رکھے گا اسی طرح انبیاء علیہ سلطو السلام بھی کبھی بتاتے ہیں کبھی نہیں بتاتے وہ کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھو موقع پر کبھی کبھی حکمت کا اظہار فرما دیتے تھے کہ میں جو تمہیں منع کر رہا ہوں اس کام سے اس کی کیا کر مثلاً کرنا یہ جیسے کہ حدیث میں آگے کے یہ بات کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عن رویدہ سے سے منع کرنا ہے انما ہوا اور بتایا کہ اس میں مقافت بچے کا نقصان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ریلا سے منع کیا ریلا پر شاہ صاحب رحمۃ اللہ کیا ہے یہ حدیث ہے بڑی دبی اصل میں بہت سی احادیث ہیں اس میں لفظ آیا ہے غیر اور غیر کا مطلب ہے کہ عورت جب امید سے ہو تو اپنے بچے کو دودھ پلائے اور غیر کا مطلب یہ بھی ہے کہ عورت جب امید سے ہو تو اس کا شوق کے قریب جائے حتیٰ کہ اس کے لیے دوسرے بچے کی امید پیدا ہو جائے تو پہلا بچہ جو دودھ پیتا ہے اس کا نقصان ہو سکتا ہے اس لیے انہوں نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس چیز کو بتایا غیر کا لفظ جو ہے غوائی آفتیں اس معنی میں استعمال ہوتا ہے جیسے کوئی چھپی ہوئی چیز ہوتی ہے آفت کا مصیبت کا نہیں پتا ہوتا کہاں سے آ جائے تو غیر اس معنی کہ وہ بچے کو نقصان ہوتا ہے چھپا ہوا اس لیے غیر غلط بنیادی طور پر وہاں آتا ہے جہاں چیزوں میں چھپائی ہوتی ہے چیزیں چھپی ہوئی ہوا کرتی ہیں بگول ہوتا ہے نا کانٹا یہ لگ جاتا تھا لوگوں کو اور کبھی کبھی اچانک بھی لگ جاتا تھا صحرا میں سفر کرتے تھے اس لیے بھگول کے کانٹے کو یہ نام دیتے تھے ان میں غیلان یعنی ایسی چیز ہے جو چھپی ہوئی ہے چھپا ہوا کانٹا ہے کہ بھی لگ سکتا ہے آدمی کو اسی بھگول کے لیے سمورا کا لفظ بھی عربی میں استعمال ہوتا ہے جاب رضی اللہ عنہ صحابی ان کے والد کا نام بھی آتا ہے تو اس کو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے بھی ایک جگہ کئی جگہ حدیث میں یہ لفظ آیا ہے لفظ کو اگر آپ سمجھنا ہو تو اس میں بنیادی طور پہ چھپنے کا معنی پایا جاتا ہے عمر کے نام کے زمانے میں تن یمن میں ایک بچے کو لوگوں نے خفیہ طور پہ مار دیا تھا تو اس میں آیا کہ ان کو کون آ گئی گیا کہ ایک بچہ مار دیا گیا صنعا میں یمن میں غلط چھپ کے چوری چھپ کے رضی اللہ نے ایک اس بچے کے خون میں سات جمہوریوں کو دے دی اللہ عنہ سے کہا گیا کہ ایک بچے کے خون میں سات آدمی کو پھانسی دینا یہ عجیب معاملہ ہے انہوں نے کہا تم عجیب کی بات کرتے ہو اللہ کی قسم پورا تنہا اور پورا یمن اگر اس بچے کے خون میں شریک ہوتا تو میں سب کو پھانسی دے دیتا نہ بالکل طرف دیتا میں تو غیر کا مطلب چھپی ہوئی چیز اب اصل حدیث میں یہ آیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ابتدائی دور میں منع فرما دیا کہ تم میں سے جب کسی انسان کے یہاں بچہ ہو اور ماں دودھ پلا رہی ہو تو اس کے قریب نہ جاؤ کیونکہ عربوں میں طبی طور پر یہ مشہور بات تھی سب جانتے تھے کہ اس حالت میں اگر عورت دوبارہ امید سے ہو گئی تو وہ پہلا بچہ جو دودھ پیتا ہے اس کی وجہ سے اس کا نقصان ہو جائے گا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ایک جگہ فرمایا آپ نے کہا جب کوئی شخص ایسے کرے گا تو پہلے بچے کا اتنا نقصان ہو جائے گا کہ جب وہ بڑا ہوگا تو گھوڑے پر بیٹھ نہیں سکے گا گر جائے گا ماں کے دودھ میں اثر بدل جائے گا تو منع کرتی دو آدمی الگ الگ ہیں ایک یہ ہے کہ ماں سرے سے دودھ پلائے ہی نہیں یہ حدیث الگ ہے مذمت کی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسی ماں کو نہ پسند کیا ہے جب بچوں کو دودھ نہ پلانا اور آپ نے فرمایا کہ عورت کو اپنی جوانی اور غسل زیادہ عزیز ہو جائے حدیث کا یہ ہے اور وہ اپنے بچے کو دودھ نہیں پلاتی اور اس کا نقصان اٹھارہ سال کے بعد ظاہر ہوتا ہے جب اس کا بچہ میدان جنگ میں گھوڑے کی پیٹھ پہ بیٹھ نہیں سکتا جنگ میں ڈرتا خوف آ جاتا ہے تو فرمایا کہ نقصان اس وقت کر کے ظاہر ہوتا ہے یہ احادیث الگ ہیں ماں کے دودھ کے پلانے کے ہے دوسری قسم کی احادیث وہ ہیں جن میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ کب تک دودھ پلایا جائے اور کب تک دوسرا بچہ ہونا چاہیے تو آپ نے فرمایا کہ دیکھو پہلا بچہ جب تک دودھ پیتا ہے دوسرا نہیں ہونا چاہیے اس سے پہلے بچے کا دودھ خراب ہو جائے یہ عربوں میں طبی طور پر مشہور تھا عرب تو ایک ایک چیز کو بہت تاریخی سے دیکھتے تھے اور بڑی خوبیاں تھیں ان لوگوں میں یہ جتنی ان کی برائیاں آتی ہیں نا اربوں کی یہ ڈاکو تھے ایسے تھے ایسے تھے یقیناً تھے اس میں کوئی شبہ نہیں تاریخ اور حدیث کو کون جھٹلا سکتا ہے مگر اس کے ساتھ ساتھ جو کوالٹیز تھی ان کی وہ بھی کمال تھی اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ مجھے دنیا میں بھیجنے سے پہلے اللہ نے عرب اور عجم اشرف اور مغرب سب کو دیکھا اور خدا سب سے ناراض ہوا اور سوائے چند ایک اہل کتاب کے جو خدا کی عبادت کر رہے تھے اور پھر آپ نے فرمایا اللہ کی نگاہ پڑی ان عربوں پہ اور ان عربوں میں سے اس خاندان پہ اور پھر بنو ہاشم پہ اور بنو ہاشم میں سے میرے میرے پہ اور اللہ نے مجھے چنا اور میں پوری دنیا کا نشور اور کھلاسا یہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ کہا اس کی وجہ یہ کہ عربوں میں بہت سی کوالٹی تھی اب یہ عرب ننگے ہو کے طواف کرتے تھے تو سارا عرب تھوڑا ہی کرتا تھا یہ تو قریش تھے جو لوگوں کو کراتے تھے قریش کبھی ایسے نہیں اسی طرح بچوں کو زندہ درکور کر لیتے تھے کون کرتا تھا چھوٹے درجے کے لوگ کرتے تھے یہ بڑے بڑے جو قبائل تھے قرائش وغیرہ بالکل اپنی بیٹیوں کو نہیں زندہ درغور کرتے تھے سوچتے بھی نہیں تھے یہ تو تماشا دیکھتے تھے چھوٹے چھوٹے لوگوں کے ساتھ قبائل کے ساتھ جو چھوٹا قبیلہ آتا تھا اس کو ویسے ہو کے دباؤ کرو اسے یہ بے حیائی اور ایسی چیزیں کرتے تھے ان کی اجارہ داری کی گرائش کی کسی وجہ سے یہ عربات کی جاتے حج میں بنا میں گئے اور مینا میں بیٹھ کے بس باقی لوگ کہتے تھے جاؤ اور عباس اللہ کو یاد کرو اور واپسی کے واپسی میں کہتے تھے پھر ہمارے پاس مینا آ کے ٹھہر خود نہیں جاتے تھے تو ان میں کوالٹیز بھی اسی طرح کی تھی نسل کی حفاظت کی جانوروں کی حفاظت کی لڑائی میں ان کے ان کا میدان تھا فساد اور بلاغت میں عربوں کے مقابلے میں کون ہو سکتا تھا تو اس وقت عربوں کا جو دل تھا وہ یہ بتاتا تھا کہ اس سے بچے کے دودھ میں نقصان پیدا ہو جاتا ہے اب ایک بچہ دو سال تک دودھ پیتا ہے دو سال تک شوہر کیسے صبر کرے اسی لیے شریعت نے پھر اس کے لیے متعدد شادیوں کی اجازت دے دی پھر اسی طرح شریعت نے لوگوں کے لیے اجازت دے دی کہ وہ باندیاں اپنے لیے رکھ سکتے ہیں جبکہ جہاد ہو یہ سارا ایک نظام تھا ہوتا یہ ہے کہ لوگ اس نظام میں سے ایک چیز نکال دیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اس کا کیا فائدہ گھڑی ہے اس کی سوئیاں کوئی نکال کر کے اس کا کیا فائدہ تو بے تم اسے گھڑی میں لگاؤ گے تو تمہیں فائدہ پتا چلے گا نا یہ پورے کا پورا ایک نظام تھا جو ایک دوسرے سے مضبوط اب بھی ہے اس وقت بھی تھا لوگوں نے جا کے دستخط کر دیے کہ دنیا میں غلام اور باندیاں نہیں بنائی جائیں گی ٹھیک ہو گیا اس کا متبادل کیا کیا یہ نہیں سوچا دستخط کرنے والوں نے کہ فرانس کے انقلاب کے بعد دنیا کی ساری قومیں اکٹھی ہو گئیں ان کا اس چیز میں آزادی اس میں آزادی اس میں آزادی, اس میں آزادی. اب آخری چیز جو چل رہی ہے اور آمدن ہو چکی ہے مسلمان دنیا میں اور وہ یہ ہے مذہب کی آزادی کہ کوئی مذہب قبول کر دو تم پہ کوئی پابندی نہیں ہے عملن تو ایسے ہی ہے پاکستان میں ہندو ہو جائے عیسائی ہو جائے سکھ ہو جائے کوئی پوچھنے والا نہیں ہے خلافت عثمانیہ کے زمانے میں مذہب تبدیل نہیں کیا جا سکتا تھا یہ وہ چیز تھی جو انہوں نے ختم کرنے کی اور عمل مسلمان دنیا میں ختم کر دی اب کوئی پوچھے کہ مسلمان بھی جا کے سارے ممالک دستخط کر کے چلے آئے کہ تم جن سسٹم پہ دستخط کر رہے ہو اس کا متبادل دنیا میں کہاں ہے اس کا کوئی متبادل بھی تو سوچو یورپ نے تو متبادل سوچ دیا نے کہا ایک بھی نہیں کرو باقی جو مرضی کرو کلب کھلیں یا جو مرضی کرو اسلام نے تو اس کی اجازت نہیں دی تو یہ عربوں کی طب میں مشہور تھا کہ وہ کہتے تھے دو سال تک جب تک دوسرا بچہ اس کے بعد وہ کہتے دو سال تک پہلے بچے کو دودھ پلائے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ارادہ فرما دیا کہ عربوں کے اس طب کے مطابق منع کرنے لوگوں کو اور صحابۂ کے رام یہ بات چلی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر ارادے کو ملتوی کر دیا اور آپ نے فرمایا یہ دیکھیں دو احادیث الگ الگ ہیں ایک دودھ پلانا وہ پہلے باب ہے ایک یہ کہ دودھ پلانے سے بچے کو نقصان ہو پہلے بچے کو تو اس نے پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے میرا ارادہ تھا میں منع کر دوں لیکن میں نے پھر اس لیے منع نہیں کیا کہ یہ جو عیسائیوں کے بچے ہیں روم اور فارسی ایرانیوں کے بچے ہیں ان کو دیکھو ان کو تو وہ جو ایک بچہ ہے پھر ماں دھوپ پلاتی ہے تاکہ دوسرے کی امید ہو جاتی ہے کہ یہ عمل ان کو نقصان نہیں دیتا پھر میں نے سوچا کہ بالکل ٹھیک ہے تمہیں اجازت مل جانی چاہیے تو اس لیے پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ارادے کو عمل نافذ نہیں کیا شاہ رحمت اللہ علیہ ان احادیث کو لائے ہیں جو احادیث پہلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارادہ تھا اگر پہلا ارادہ آپ کا دیکھا جائے اور دوسرا با دوسری بات تو اس دوسرے ارادے نے پہلے ارادے کو منسوخ کر دی حدیث میں بہت بڑا علم ہے یہ اگر کسی انسان کو یہ علم آتا ہو تو حدیث میں بڑا اس کا مقام ہے کہ کس حدیث نے کس حدیث کو منسوخ کر دی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ حکم کب دیا تھا یہ حکم کب دیا تھا اسے تعلیم کا علم ہو اسے صحابہ رضی اللہ عنہ کی زندگی کا علم ہو ایک صحابی رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ میں آیا مدینہ منورہ میں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ سنا دوسرے صحابی رضی اللہ عنہ بالکل اس کے برعکس کہتے ہیں کہ میں نے یہ سنا اب دیکھنا پڑے گا کہ پہلے کون آیا پتہ چلتا ہے کہ انہوں نے تو نو ہجری میں آ کے اسلام قبول کیا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک سال پہلے جو پہلا تھا وہ تو کہیں آئے تھے پانچ ہجری میں اس وقت انہوں نے ایک چیز کا جواب سن لیا نو ہجری میں آپ نے منسوخ کر دیا اس کو پانچ ہجری میں منع کر دیا تھا نو ہجری میں اجازت دے دی تھی الٹا ایسے حساب ہو جاتا تھا تو حدیث کے ناصف اور منسوخ کرنی اگر نہ ہو تو لوگ بہت ہو کر کھاتے اس لیے کہ بڑا مشکل ہے کہ حدیثوں کو دیکھ لینا اور کہنا کہ جب جی حدیث نے آ گیا لہٰذا اس بات کو جائز ہے یا نہ جائز ہے یہ بڑا مشکل ہے یہ دیکھنا چاہیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم کب مثلا مدینہ منورہ میں ہجرت ہوئی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کی لانت ان عورتوں پہ جو قبروں کو دیکھنے جاتی ہیں قبرستانوں میں جاتی ہیں سختی سے منع سات ہجری میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسری بات پہ دی آپ نے فرمایا میں نے تمہیں منع کیا تھا قبروں میں نہ جایا کرو مردوں عورتوں سب کو منع تھا اور آپ نے اللہ سے دعا مانگی درخواست کی کہ میں اپنی والدہ کی قبر دیکھنا چاہتا ہوں اس پہ آمنا کی تو اللہ نے مجھے اجازت دے دی فل آن ضرور اب تم بھی جایا کرو قبرستانوں میں اور اس سے تمہیں اپنا بدنا یاد آئے گا آخرت یاد آئے گی اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے منع کر دیا پھر جب یہ اجازت دی اس پابندی کو اٹھایا تو کہیں حدیث میں یہ نہیں آیا کہ آپ نے کہا کہ عورتوں کو اب بھی منع کرتا ہوں فرما دیتے نا عورتوں کو منع کرتا ہوں بات صاف ہو جائے نہیں کہا یہ دلیل ہے نبی کو کہا کہ مقصود میں سرسی رحمت اللہ علیہ وغیرہ اس کو لکھتے ہیں اور وہ کہتے ہیں یہ دلیل ہے اس بات کی کہ عورت کو قبرستان کی وجہ سے جانا پڑ جائے اور یہ اطمینان ہو کہ کوئی غیر شرعی حرکت نہیں کرے گی تو اسے جانے کی اجازت ہے اور یہ اس کی بڑی بڑی عجیب بات ہے مثلا بھائی کا کسی کا انتقال ہو گیا اور باہر کے ملک میں اب وہ آتی ہے تو اسے بہت تم قبرستان نہ جاؤ اس کے لیے تو بہت مصیبت کی بات ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ نے اجازت دی جب اطمینان ہو کہ اس کے لیے کوئی مسئلہ نہیں تو اپنے بھائی کی شوہر کی والد کی بیٹے کی کسی کی قبر پہ جاتی ہے تو اسے ایک طرح کا تسلی ملتی ہے اطمینان ملتا ہے کہ چلو کوئی تو نشان ہے جہاں جا کے وہ اپنے آنسو بہا سکے یہ چیزیں اس طرح حدیث میں ناصف اور منصور یہ بہت بڑا ہے اور لوگ چونکہ سے بنیادی طور پہ جانتے نہیں اس لیے اگر یہ حدیث میں یہ آ گیا اور بھی حدیث میں تو آیا ہے لیکن اس حدیث کو کینسل کرنے والی بھی کئی حدیث آئی ہے کہ نہیں آئی وہ جب چیز جاتی ہے اور سب سے زیادہ جو آدمی اس بارے میں جدوجہد کرتا اور سب سے زیادہ جس سے فکر رہتی تھی کہ دیکھو کہ منسوخ حدیث پہ عمل نہ ہو جائے اور وہ بار بار اپنے اپنے شاگردوں کو اپنے دوستوں کو کہتے تھے کہ ایسی حدیث پہ عمل نہ کر بیٹھنا جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ منسوخ کر جو گناہ گار ہو جاؤ گے وہ امام ہوگی فرم اللہ گردنی نے لکھا ہے کہ ہم نے ان سے زیادہ اس میں ان کے شاگردوں کے نام آئے کہ ان سے زیادہ ہم نے کسی شخص کو اس تحقیق میں نہیں پایا یہاں پر باقاعدہ تحقیق کرتے رہتے تھے کہ رسول اللہ صلی اللہ نے حکم دیا ہے دیکھنا کہ نہیں کر دیا تھا کہیں منسوخ تو نہیں کر دیا تھا یہ جو حکم ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کہ آپ نے فرمایا میں نے ارادہ کر لیا تھا کہ تمہیں روک دوں پھر میں نے جب ایرانی اور رومی عیسائیوں کو دیکھا کہ بچے کو اس سے نقصان نہیں ہوتا ٹھیک ہے میں نے اپنے ارادے کو ترک کر دیا تو وہ جو پہلے روکنے کا ارادہ تھا نا اس کا ذکر شاہ صاحب نے لے دیا شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو منع کیا ہے اب ایک تو اس کی تاریخی حیثیت ہو گئی ایک اس شرعی حکم ہو گیا یہ دونوں باتیں ہوں گی تیسری بات اس نے حکمت کیا تھی کیوں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم منع کرنا چاہتے تھے شاہ صاحب نے عنوان یہ رکھا ہے کہ موقع کو دیکھنا پڑتا ہے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے موقع کو دیکھا اور آپ نے فرمایا مجھے ڈر تھا کہ کہیں بچے کو نقصان نہ ہو جائے جو پہلا بچہ ہے دودھ پی رہا ہے کہ وہ گز دل نہ رہ جائے تو میں اس وجہ سے منع کرنا چاہتا ہوں یہ ہے حکمت پھر شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی ایک اور مثال لائیں وہ کہتے ہیں کہ کبھی کبھی شریعت کسی کام سے جو منع کرتی ہے وہ مخالفت فرقت من القفار کہ کافروں کے کسی فرقے کی مخالفت کرنی ہوتی ہے کپول ہی صلی اللہ علیہ وسلم جیسے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انھا تصبر بین قرنی الشیطان وہینہ اذن یسجد لها رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا دیکھو یہ تو طلوع ہوتا ہے شیطان کے دو سینگوں کے درمیان اور اس وقت میں کافر اسے سجدہ کرتے ہیں یہ بھی ایک حدیث کا ٹکڑا اور یہ حدیث جو ہے رحمت رضی اللہ کی روایت ہے ابو نجیح جو ہیں یہ امر ابن عبدہ امر ابن بنو سلیم ہیں رضی اللہ عنہ عمر ابن عبدہ رضی اللہ جو ہیں یہ بن سلیم سے اس قبیلے سے ان کا تعلق تھا اور بہت قدیم مسلمان ان کا اپنا دعویٰ یہ تھا کہ یہ چوتھے مسلمان تھے حضرت عبداللہ شفاری رضی اللہ عنہ اور ان کی والدہ ایک تھی حضرت عبداللہ شفاری رضی اللہ عنہ کے گویا کہ یہ ماں جائے بھائی ہوئے ان کی دونوں کی والدہ کا نام رملہ تھا اور یہ ان لوگوں میں سے تھے جو بجلی تھے بجلی ایک قبیلہ تھا بجلی ہنار ابن مالک بجلی جو تھی وہ صاحبزادی تھی ہنار تھی اور وہ بیٹے تھے مالک کے تو یہ حدیث میں جو بجلی کا لفظ آتا ہے نا بعض صحابہ رضی اللہ کے ساتھ وہ بجلی تھے تو اصل میں یہ بجلی جو قبیلہ تھا انہی لوگوں کا تھا اور پھر یہ ان لوگوں میں سے تھے جنہوں نے زمانہ بھی کبھی حضرت ابن عبصہ رضی اللہ عنہ نے بتوں کی عبادت نہیں کئی نام ایسے ملتے ہیں کہ انہوں نے جاہلیت کے دور میں بھی بتوں کی عبادت نہیں کی تھی یہ جو لوگ کہتے ہیں نا کہ صرف سیدنا علی رضی اللہ عنہ تھے اور ایک یہ گھرانہ تھا جو بتوں کی عبادت نہیں کرتا تھا باقی سب مبتلا تھے یہ صحیح نہیں ہے تاریخی طور پہ کئی ایک صحابہ کرام رضی اللہ عنہ کے نام مل جائیں گے اور یہ ان لوگوں میں سے ہیں جنہوں نے بتوں کی عبادت نہیں کی اور ہوا ان کے ساتھ یہ کہ لوگوں کو روکتے تھے بتوں کی عبادت سے حضرت رسی اللہ بھی روکتے تھے تو کسی نے کہا کہ مکہ مقدمہ میں بھی پیدا ہوا ہے وہ بھی ایسے ہی کرتا ہے تو یہ آئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اور آگے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں نبی ہوں تو انہوں نے کہا نبی کون ہوتا ہے تو آپ نے فرمایا میں رسول ہوں اس نے نے انہوں کہ آتما خلط اللہ نے آپ کو بھیجا ہے آپ نے فرمایا تو انہوں نے کہا کیا کہتا ہے اللہ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس بات کا حکم دیتا ہے کہ ہم بتوں کی عبادت کو چھوڑ دیں اور اللہ کی عبادت کریں اور رشتے داروں کو قائم کریں اور احسان کریں تین باتیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہیں تو یہ کہتے ہیں میں نے دو کو آپ بیٹھے ہوئے سے پوچھا کہ یہ کون ہے تو آپ نے بتایا ایک آزاد ہے اور ایک غلام تو مجھے پتا چلا کہ یہ وکر رضی اللہ عنہ ہے اور یہ بلا ہے رضی اللہ عنہ اور پھر یہ کہتے ہیں کہ میں نے کہا مجھے بھی مسلمان کر لیں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے بھی مسلمان کر لیا ان کا دعویٰ یہ تھا کہ یہ چوکے مسلمان اس میں بہت اختلاف ہے اور اصل بات اتنی سی ہے کہ بہت سے صحابہ کرام رام رضی اللہ عنہ کا دعویٰ ہے کہ میں تیسرا چوتھا ہوں رضی اللہ عنہ کا میں چھٹا ہوں خالد اتنے سعید رضی اللہ عنہ کہتے تھے میں تیسرا مسلمان ہوں وجہ اس کی یہ تھی کہ اس وقت اتنا زیادہ خوف تھا کہ کوئی اپنے آپ کو کہہ ہی نہیں سکتا سب چپ تھے چھپتے تھے اکٹھے نہیں ہو سکتے تھے تو ان ان کا کو جب مسلمان کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو آپ نے فرمایا کہ جب میں مکہ چھوڑوں گا پھر آ کے مجھ سے ملنا اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کو بالکل نبوت کے بعد حالات کو دیکھ کے اندازہ ہو گیا تھا شہر میں رہنا اچھا آسان نہیں میں اگر یہ پیغام دوں گا تو ایک دن اس شہر کو چھوڑنا پڑے گا اور پھر سارا وقت گزر گیا ہے بدر بندر اس کے بعد خیبر خیبر کے بعد یہ آئے ہیں دوبارہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اور اس سب دو ہزاروں کی تعداد میں صحابہ کے رام عنہ ہو گئے تھے چودہ سو تو یہ ادیبیہ نہیں ہو گئے تھے رضی اللہ عنہ پھر اس کے بعد بڑھتے رہے خیبر میں زیادہ ہو گئے تو یہ آئے ہیں اس وقت جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ کے بعد زیادہ صحابہ کرام کے نام کا مجمع ہو گیا تھا یہ کہتے میں چوتھا تھا مگر چوتھی حضرت حضط خدیجہ رضی اللہ عنہ تھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صاحبزادیاں تھیں تھی تو یہ ترتیب لگانا بہت مشکل ہے کہ کون تین کے بعد چوتھا سب سے پہلے کون تھا علی رضی اللہ عنہ تھے فلوقہ رضی اللہ عنہ تھے خدیجہ رضی اللہ عنہ عادی یہ تو تین نام آتے ہیں باقی کے بعد ترتیب دینا بہت مشکل ہے تو امریکہ رضی عنہ نے جب خیبر میں آئے ہیں تو پھر رسول اللہ اللہ صلی علیہ وسلم سے پوچھا اور کہا کہ مجھے بتائیے نماز کیا ہے تو رسول اللہ اللہ صلی علیہ وسلم نے انہیں نماز کے اوقات بتائے طویل ہے اسی میں یہ آتا ہے کہ انہوں نے وضو کا بھی پوچھا صرف اتنی سی بات اس نے درج کرنے کی ہے جو اس موضوع کے مطابق ہے تینوں نے جب رسول اللہ صلی اللہ وسلم نماز کے اوقات پوچھے تو آپ نے تین وقت ایسے ہیں جب تم سجدہ نہ کرو اب اس لیے سجدہ نہ کرنے میں کیا حکمت ہے نماز ہے کسی بھی وقت بڑی جانی چاہیے اللہ کو سجدہ کرنا ہے کسی بھی وقت ہونا چاہیے شریعت نے کیوں تین یا پانچ وقتوں سے منع کر دیا تین وقت ہوئے ہیں طلوع آفتاب غروب آفتاب اور زبان تو ایک آدھ منٹ کا ہی ہوتا ہے تو آنی جانی چیز ہے نا سورج یعنی سایہ تب ایک لمحے کے لیے جب سائے دوپہر کو برابر ہو جاتے ہیں تو این اس ایک منٹ میں ایک دو منٹ جو آنے جانے ہوتے ہیں اس میں سے سے منع کروا دیا این سلو جب وہ ہو رہا ہوتا تو بھی ایک دو منٹ ہوتے ہیں اس میں بھی منع کر دیا ڈوبنے میں بھی منع کر دیا اور یہ تین وقت تو بالکل نماز منع کر دی نہ قضا نماز نہ فرق نماز نہ نقل نماز کچھ بھی اور دو وقت ایسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑھائے جس میں نقل بنا کے وہ فجر کے بعد اور اثر کے بعد شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کہنا یہ چاہتے ہیں کہ بس اتنا کافی تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم منع کروا دیا کہ تین وقت نماز نہ پڑھنا تم پوچھو کہ اس میں حکمت کیا ہے کہ تو دیکھو کبھی کبھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حکم دیتے تھے ساتھ کی حکمت بھی بیان کر دیتے تھے اور حکمت جہاں نے خود بھی وہی لکھی ہے فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا شیطان یہ جو یہ جو سورج ہے نا یہ شیطان کے تینوں کے درمیان اگتا ہے نکلتا ہے بھائی نا یہ دن یسد الحل اور یہ وہ وقت تھا جب کافر اس کو سجدہ کرتے ہیں رسول اللہ اللہ صلی علیہ وسلم نے تشویری حقیقتوں رات نہیں ہے اور سورج اگتا ہے مطلب یہ کہ جو سورج طلوع ہوتا ہے تو اتنا عظیم شان منظر ہوتا ہے کہ شیطان لوگوں کے دلوں میں پرانے زمانے میں یہ ڈالتا تھا کہ اس پر روپ داری ہو اور یہ سورج کی پرستش کرے انسان آتی ہے محسوسات کا چاہتا ہے کوئی چیز نظر آئے جس کی عبادت کرتی ہیں کوئی نظر آئے انسان عادی ہے محسوسات کا چاہتا ہے کہ کسی کی عبادت کرنی ہے تو اسے چھو سکے محسوسات دماغ پر اتنے غالب ہیں کہ انسان چاہتا ہے کہ جس کی عبادت کرنی ہے اس کو دیکھ سکے اور محبت اور تعلق جب بہت ہو جاتا ہے اور مدارج قرب کے طے ہوتے ہیں تو پھر تو یہ کیفیت ویسے بھی تازی ہو سکتی ہے سیدنا علیہ السلام اللہ تعالیٰ کا قرب اللہ کی خوشی اس کی رضا اتنی اس میں معاملہ تھا ایسا کہنے کا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ آ کے آپ اپنی قوم کو چھوڑ کے جلدی یہاں سے شیپ لے آئے پہ کس وجہ سے تو ان کا تو ہی نہیں کرتے اللہ اتنی جلدی آیا ہوں تیری خوشی کے لیے تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کا اتنا ہو تمہارے بعد تمہاری قوم ایک آزمائش میں ہم نے ڈال دی حضرت عیسیٰ علیہ السلام وہ اللہ کا قرب نبوت نے قرب کی تو کوئی انتہا نہیں نبوت بالکل بھی لائق سے ایک الگ چیز ہے اس میں بھی قرب کے اللہ کے مدارج ہے یہ چیزیں حضرت مجدد الفسانی رحمت اللہ علیہ نے مکتوبات شریف میں اور ابن عربی رحمت اللہ نے فتوحات مکیہ میں اس کا ذکر کیا ہے خیر وہ تو ایک الگ موضوع ہے لیکن حضرت علیہ السلام جہاں تک پہنچے اس قرب میں تو انہوں نے کہا اللہ میں تمہیں آپ کو دیکھنا چاہتا ہوں تو یہ قرب کا ایک تعلق ہے انسان محسوسات کا اتنا عادی ہے کہ چاہتا ہے جس کی عبادت کرے اس کو دیکھے اس کو چھوئے اس کے متعلق کوئی بات سنے اب یہ شرک سے نکل کے صحابہ کرام رضی اللہ آہستہ آہستہ اسلام کی طرف آ رہے تھے اللہ تعالیٰ نے انسان کی رعایت کی اللہ نے کہا کہ میرا ہاتھ تمہارے ہاتھوں کے اوپر ہے اللہ نے کہا میری آنکھوں کے سامنے اللہ تعالیٰ نے نے فرمایا میں علیہ السلام کو پیدا کیا اپنے دونوں آنکھوں سے یہ ساری جو آیات ہیں نا یہ لوگوں کو اس ماحول سے جو نکل رہے تھے آہستہ آہستہ ایک طرح ان کو سمجھانے کے لیے کی چیزیں کہ یہ چیزیں وغیرہ حقیقت میں اللہ بہت بلند و بالا ہے کہ اس کے ہاتھ کسی مخلوق کے ہاتھ سے ملتے ہوں یا اس کے اس کا یا اس کا چہرہ مبارک کسی مخلوق کے ساتھ ملتا ہو اس کا چہرہ اس کا چہرہ ہے جو اس نے فرما دیا تو یہاں پر رسول اللہ صلی اللہ وسلم نے جو فرمایا کہ یہ شیطان یہ جو یہ جو ہے سورج یہ طلوع ہوتا ہے شیطان کے سینگوں سے تو اس لیے کہ انسان محسوسات کا عادی ہے اب جب محسوس چیز نہیں ملی اللہ اس نے کہا کہاں ہے جواب ملا کہ کوئی سمت نہیں اس نے کہا اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں تمہارے ہاتھ میں جیسے نہیں اس نے کہا اللہ تعالیٰ کی جگہ پہ آپ کا کوئی جگہ خدا کے لیے متعین نہیں تو پھر کریں کیا حضرت سارے اسلام کی قوم جب نکلی نا بھیر کلزم کو پراپت کیا انہوں نے سامنے پہنچے بت تھا تو کہنے لگے اجے اللہ نہ اعلان کمال ہمیں بھی ایسے ہی خدا بنا دیں اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ انہوں نے کفر کیا اس کا مطلب یہ ہے کہ انہوں نے ایک ایسے خدا کے لیے تمنا کا اظہار کیا جو انسان محسوس کر سکے یہ بہت آسان کا حل ہے وغیرہ یہ ماننا پڑتا ہے معاذ اللہ کے علیہ السلام کی قوم کافر ہو گئی تھی جملہ کہہ کے بڑی مشکل بات ہے تو انہوں نے کہا کوئی محسوس چیز ہونی چاہیے انسان محسوسات سے عقل شعور اس ان چیزوں کو حاصل کرتا ہے اب یہاں پر شیطان دکھاتا تھا لوگوں لوگ دیکھتے تھے سورج کو ان کے دماغ میں ڈالتا تھا کہ دیکھو یہ خدا ابراہیم علیہ السلام السلام کی قوم اسی میں اٹک گئی نا وہ سورج کی پرستش کرتے تھے چاند کی کرتے تھے ستاروں بھی کرتے تھے جب یہ ڈوبتے رہے تو ابراہیم السلام نے کہا میں تو ان کی خدائی کا قائد یہ تو ڈوبنے والی چیزیں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس منظر کی طرف اشارہ فرمایا تو وہ اتنی بڑی چیز وہ کرا آپ کا جب طلوع ہوتا ہے تو یس جد اللہ کفار سے سجدہ کرتے ہیں اس لیے دیکھو عمر اس موقع پر نماز نہیں پڑی دوپہر کو سندی سجدہ کرتے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم دوپہر کو بھی منع کر دیا شام کو سجدہ کرتے ہیں آپ نے اس سے بھی منع کر دیا یہاں صرف ایک جگہ جیسے کہ شاہ صاحب رحمۃ اللہ نے کیا ہے کیونکہ وہ مطلب مثال دینا چاہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ وسلم نے روکا کہ سجدہ نہیں کرنا کیوں کیوں نہیں سجدہ کرنا کے لیے سارا ماسک جائز ہونا چاہیے حکمت بیان کر دی کہ دیکھو کافر سجدہ کرتے ہیں تم میں اور کافروں میں کی مشاورت نہ ہو جائے بس سجدہ باب تحریر اور کبھی کبھی شریعت یہ کرتی ہے کہ وہ تحریر خدا کے دین کو بدلنا اس باب کو بند کرتی ہے کقول عمر رضی اللہ عنہ جیسے عمر رضی اللہ عنہ کا یہ کہنا لمن ارادہ ان یسل النافلت بالفریضت اس انسان کے لیے جو نفل نماز کو فرض نماز کے ساتھ ملا رہے تھے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا بحاظہ حلق من قبلکم بحاظہ حلق من قبلکم تم سے جو پہلے تھے نا من قبلکم تم سے جو پہلے تھے وہ اسی لیے ہلاک ہو گئے تھے فقال النبي صلى الله عليه وسلم رسول الله صلى الله عليه وسلم اصاب الله بك يا ابن الخطاب خطاب کے بیٹے اللہ تعالیٰ تمہیں اس پہ مدد کے ذائقہ ہے پھر تم نے بالکل ٹھیک بات یہ جو واقعہ جس کی طرف شاہ صاحب رحمۃ اللہ نے اشارہ کیا ہے ایک صحابی تھے ابو رمسا کیا نام تھا ان کا تینوں نام ان کے لیے گئے ابو رمسا عام طور پہ روایات میں آتا ہے ابو داؤد وغیرہ کی ایک جگہ آیا ابو امیہ اور تیسری جگہ آیا ابو ریحا یہ وغیرہ میں ابو ریحا ان کا نام ذکر کیا گیا ہے اصل نام کیا تھا کسی کو معلوم نہیں ابو رضی اللہ کی روایت ہیں کہ میں نے نماز پڑھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے اور پہلی سب رضی اللہ عنہ بیٹھے ہوئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پر منع کر دیا تھا کہ پہلی صفوں میں چھوٹے صحابہ کے رام اللہ جو عمر کے اعتبار سے چھوٹے تھے یہ نہ کھڑے اور آپ نے فرمایا ان پہلی صفوں میں میرے پیچھے وہ لوگ ہونے چاہیے جو نہایت عقل مند ہیں باشعور ہیں تاکہ مجھے دیکھیں اور امت تک یہ روایات پہنچائیں یہ مراد کی عادت صلی اللہ علیہ وسلم کی آپ نے فرمایا میرے قریب وہ لوگ نماز پڑھا کریں اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ کے پیچھے کھڑے ہونے کی ہر ایک کی ہمت بھی نہیں ہوتی تھی کہ پہلی میں جا کر کھڑا ہو جائے یہ امر ابن محمود رحمت اللہ علیہ تابعی ہیں اور وہ کہتے ہیں کہ رضی اللہ کے زمانے میں میں جوان ہو گیا تھا اور دو سال تک مسجد نبی میں میں پہلی میں کھڑا نہیں ہو عمر رضی اللہ کی وجہ کیونکہ ان کا اتنا روک تھا کہ ڈر لگتا تھا پہلی میں ان کی نظر ہوتی تھی کون کھڑا ہو کے سامنے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی روک تھا تعلق تھا ایسا معاملہ تو وہ رضی اللہ میں بڑے دانش مند عقل مند لوگ آخری جب زندگی کا دور آیا ہے سے دو تین سال پہلے یہی لوگ کھڑے ہوا کرتے تھے وکر تو رضی اللہ عنہ وغیرہ یہ کھڑے تھے تو ابو رمس رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے کیا کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرض پڑھائے ابو رمسا رضی اللہ کی روایت ہے طویل اس میں آیا ہے کہ انہوں نے کہا لوگوں میں تمہیں نماز پڑھاؤں جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھائی تھی پھر پھر انہوں انہوں نے نے کہا کہا اسی طرح پڑھائی تھی دیکھو جس طرح میں مڑ کے تمہاری طرف بیٹھ گیا ہوں ایسے ہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے تھے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما تھے ذکر وغیرہ کر رہے تھے اور میں کھڑا ہو گیا اسی جگہ پر نقل پڑھنے کے تو تمہر سے اللہ اٹھے اور انہوں نے مجھے کندھوں سے پکڑ لیا مجھ سے کہا بھائی بیٹھ یہ جو پہلی قومیں تباہ ہوئی ہیں نا یہ اسی لیے ہوئی ہیں کہ انہوں نے فرض اور نفل میں کوئی درمیان میں فاصلہ نہیں کیا خلاصہ اس ساری گفتگو کا یہ ہے کہ پہلی قومیں اس لیے تباہ ہو گئی کہ فرض اور نفل میں یہ لوگ تمیز نہیں کر سکے تو نتیجہ یہ کہ نفل کو بھی فرض کے درجے میں لے آئے تو آہستہ آہستہ عبادتیں بھاری ہوتی گئی جب بھاری ہوتی گئی تو پھر کون کرتا اس کی بہترین مثال وہ ہے کہ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ نے کہا کہ تم میں سے کوئی آدمی بھی عید الفطر کے بعد چھ روزے ہوتے ہیں نا شوال کے انہوں نے کہا فوراً نہ رکھو منع کیا انہوں نے لوگوں نے کہا یہ کیوں انہوں نے کہا تم چھ روزے رکھو گے شوال کو آئندہ آنے والے چھتیس روزے رکھا کریں گے تو یہ آہستہ آہستہ اسی طرح ہوتا ہے کہ نفل اور فرض میں جب تمیز باقی نہیں رہتی تو آدمی شریعت کو بوجھ محسوس کرتا ہے کہ اتنا شدید بوجھ ہے اس کو کیا کرنا ہے تو اسی لیے یہ نفل اور فرق کا کسٹمر رضی اللہ عنہ کی حکمت کو سمجھتے تھے انہوں نے اٹھ کے ابو رمتا رضی اللہ عنہ کو کہا بھائی ایسے نہ کرو یہ یہودی اسی لیے دباؤ گئے کہ فرد اور نفل میں انہوں نے تمیز نہیں تو انہیں بٹھا دیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اصاب اللہ علیہ خطاب خطاب کے بیٹے یہ بہت اچھا کام تم نے کیا ہے تو یہ شاہ صاحب احمد اللہ یہ کہہ رہے ہیں کہ کبھی کبھی دین کے بگاڑ کا خطرہ ہوتا ہے کہ تحریف ہو جائے گی دین کچھ کا کچھ ہو جائے گا لوگ ان کو کچھ سے کچھ کرنے لگیں گے تو پھر اس موقع پر بظاہر عبادت ہوتی ہے لیکن لوگ دیا جاتا ہے کہ اس میں فرق ہونا چاہیے فرض اور نفل میں تو عمر رضی اللہ نے اس حکمت کو سمجھ کر اس کو روک دیا وہ رنتا کی اللہ کو نماز میں اور رسول اللہ صلی اللہ رضی اللہ صاحب نے ٹھیک کیا ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ شریعت کے قانونی حکمت ہوا کرتی اب ابو رنتا رضی اللہ پوچھتے رزمر رضی اللہ سے یا علطمر رضی اللہ چپ کر کے کہتے بیٹھ جاؤ تو لازمن ان کے ذہن میں سوال پیدا ہوتا ہوتا مجھے کیوں بٹھا رہے ہیں میں نماز ہی تو پڑھ رہا ہوں وجہ کیا ہے وہ وجہ جو ہے نا حکمت حضرت عمر رضی اللہ نے کہہ دیا ان کا بہار تھا لکھو تم میں سے جو تم سے پہلے تھے ان کب لکھو تم سے جو پہلے تھے وہ اسی لیے ہلاک ہو گئے تھے کہ انہوں نے عبادتوں میں درجہ بندی چھوڑ دی تھی کہ کون سی عبادت کس درجے کی ہے اسے کس مقام پہ رکھنا ہے تو ایسے نہ کرو کہ فرض اور نفل مل جائیں یہ شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ بیان کی دو مثالیں اور بھی ہیں آئندہ ان شاء اللہ